سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ گدھے کا گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو کچھ گوشت وغیرہ ہے اسے ہم پھینک دیں اور برتن دھو لیں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستانوے